سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز نصف النہار کی سخت گرمی کے وقت ادا کرتے نماز اثر اس وقت ادا کرتے جب سورج صاف ہوتا تھا مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا نماز عشاء کو کبھی تاخیر سے اور کبھی جلدی پڑھ لیتے تھے جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی کر لیتے اور جب دیکھتے کہ لوگ تاخیر سے آ رہے ہیں تو تاخیر کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر روشنی ملے اندھیرے میں پڑھتے تھے حدیث نمبر گیارہ سو پانچ مسند احمد